اور ابن مسنہ اور ابن بشار نے نے نے نے نے نے مجھے حدیث حدیث بیان بیان کی کی کی دونوں کہا کہا کہا ہمیں ہمیں محمد بن جعفر شعبہ سماق سماق سے اسی اسی سنت کے کے ساتھ مانند روایت میں اپنے بھائی کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت رضی اللہ تعالی نے کہا ان جھوٹوں سے بچ کر رہو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو اکتالیس